السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا بیسواں لیکچر مجاہد شاہی کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کنسپچل فریم ورک کی کریکٹرسٹکس اس کے آبجیکٹوز وغیرہ کی بات کی آج کے لیکچر میں بھی ہم کنسپچل فریم ورک کی ہی گفتگو کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے کچھ دوستوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ تمام کیریکٹرسٹکس جو کہ پچھلے لیکچر میں جن کی تفصیل دی گئی تھی ہر ایک کے بارے میں میں نے کچھ ذکر جو ہے وہ نہیں کیا تو امید ہے کہ آپ کو جو ہینڈ آؤٹس ہم نے بھجوائے ہیں اس میں ان تمام پوائنٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل جو ہے اس کا ڈیفینیشن یا اس کا مقصد جو ہے وہ ہم نے ان ہینڈ آؤٹس میں آپ کو لکھ کر کے بھجوایا ہے تو وہ آپ کو مل گئے ہوں گے ان تمام کیریکٹرسٹکس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہینڈ آؤٹس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور پڑھ کے سمجھنا ہے تو یہ آپ کام کریں گے آج کے لیکچر میں ہم کمپوننٹس یا ایلیمنٹس جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے ان کی ریکگنیشن اور ان کی میجرمنٹ کے بارے میں ذکر کریں گے اور پھر ایک final concept conceptual framework کے حوالے سے وہ کیپٹل اور کیپٹل کی مینٹیننس کے بارے میں اس کی بات کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں elements of the financial statements کیا ہو سکتے ہیں یہ ہم ذکر کئی دفعہ آپ کے ساتھ مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے کرتے رہے ہیں لیکن بہرحال آج پھر چونکہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم اس حوالے سے ہم پھر بات چیت کریں گے measurement of financial position balance sheet میں کن چیزوں سے کی جاتی نمبر ایک ایسٹس نمبر دو لائبلٹیز اور نمبر تین ایکوٹی ایکوٹی کیا چیز ہوتی ہے ایسٹس تو شاید ہم سب کی سمجھ میں آ گئی بات کیونکہ اس کا اتنا ذکر ہوا لائبلٹیز کیا ہے ان کا بھی ذکر ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوگا یہ بھی چلیے سمجھ آ جاتی ہے بات اب یہ ایکوٹی کیا ہے اور کیپٹل کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ایکوٹی جو ہے اس میں کیپٹل بھی شامل ہے اس میں وہ اضافی منافع جو کہ کمپنی کے جو کہ شیئر ہولڈرز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا لیکن کمپنی میں ہی ریٹین کیا جاتا ہے کمپنی کے استعمال کے لیے دو وہ ڈسٹریبیوٹیبل ہے پروفٹ وہ آپ نے ارن کیا ہے پروفٹ ہے یہ لاس ہے اگر لاس ہوگی تو جو آپ نے اس میں سرمایہ لگایا تھا اس میں کمی واقع ہوگی پروفٹ اگر ہوتا رہے گا کمپنی کو تو وہ سرمایہ بڑھتا جائے گا اور یہ ریزروز یا انڈسٹریبیوٹیڈ ریزروز جو ہیں یہ اور جو آپ نے انیشل انویسٹمنٹ کیا تھا ان دونوں کو ملا کر کے جو چیز آتی ہے یا ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ایکوٹی کی جاتی اب میجرمنٹ تو یہ تو بات ہو گئی فائنینشیل میجرمنٹ اور فائنینشیل پوزیشن کی بیلنس شیٹ کے حوالے سے اور بیلنس شیٹ میں وہ جو تین کمپوننٹ ہیں یا ایلیمنٹس ہیں ان کے بعد اب آئیے میجرمنٹ آف پرفارمنس یہ کہاں پہ شو کیا جاتا ہے یہ شو کیا جاتا ہے پروفٹ اینڈ لاس یا انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر اور اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے ظاہر ہے کہ کمپوننٹس دو ہی ہو سکتے ہیں ایک انکم اور ایک ایکسپینس اب ہم دوبارہ ان کمپوننٹس کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں دوہرا لیتے ہیں کہ ان کے ڈیفینیشنس کیا ہیں ایسٹس ایسٹس کو ڈیفائن فریم ورک میں اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ it is probable that future economic benefits will flow to the entity and the asset has cost or value that can be measured reliably یعنی یہ پرابلٹی ہے پروبل ہے پاسبلٹی نہیں کہہ رہے ہم پروبیبلٹی کہہ رہے ہیں لفظ پرابل استعمال ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال میں آنے سے ہماری آرگنائزیشن کو کچھ اکنامک فائدے ہوں گے یعنی ان کے استعمال سے ہم چیزیں بنا سکیں گے چیزیں ڈلیور کر سکیں گے ان کے بارے میں ان کو استعمال کرنے سے ہم کمپنی کی پروڈکٹیو کیپبلٹی یا سیلز کیپبلٹی یا سروس پرووائڈ کرنے کی کیپبلٹی جو ہے اس میں اضافہ کر سکیں گے اس اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک بینیفٹس حاصل ہوں گے اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ یہ تمام ایسٹس جو ہیں یہ تمام ایسٹس کی کوئی کاسٹ بھی ہوگی اور وہ کاسٹ جو ہے ایک ریلائبل طریقے سے اس کو میجر کیا جا سکے گا تو یہ تو ہو گئی ایسٹس کی بات اب لائبلٹیز کی بات کرتے لائبلٹیز فریم ورک کے حوالے سے اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement will take place can be measured reliably اب یہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا کہا ہم نے ہم نے یہ کہا کہ یہ پراببل ہے کہ جب ہم یہ خرچہ کریں گے یا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم جو بجلی ہم نے استعمال کرنی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بل کی ادائیگی کرتے ہیں تو نمبر ایک جو وہ خرچہ بجلی کا کر رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے فائدہ کیا پہنچ رہا ہے فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ ہماری مشینیں چل رہی ہیں اور اگر مشینیں چل رہی ہیں تو اس سے کچھ مال تیار ہو رہا ہوگا جو ہم بیچیں گے تو اکنامک بینیفٹ اس خرچ سے بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے ہم را مٹیریل خرید رہے ہیں را مٹیریل جو خرید رہے ہیں وہ ہم استعمال کریں گے کنورٹ کریں گے اس کو مینوفیکچرنگ پروسیس میں سے گزاریں گے اور اس خرچے کی وجہ سے جو ہم نے را مٹیریل پے کیا ہے اس سے ہمیں ہماری آرگنائزیشن کو اکنامک بینیفٹس جو ہیں حالانکہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن اکنامک بینیفٹس پھر بھی کمپنی کو حاصل ہو رہے ہیں آرگنائزیشن کو حاصل ہو رہے اور بر وقت اور پوری ادائیگی کرنے سے ان تمام اخراجات کی ہم اپنی آرگنائزیشن کے لیے کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں ہم مارکیٹ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی تمام آبلیگیشنز کو وقت پہ سیٹل کرتے ہیں لوگ ہم پہ اس بنا سے اس وجہ سے ہم پر اعتبار زیادہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کام کرتے ہیں اس چیز کا نہ صرف مینجمنٹ کو فائدہ ہے بلکہ کمپنی کی جو امیج ہے اور کمپنی کی جو کریڈیبلٹی ہے مارکیٹ کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ایک انڈائریکٹ بینیفٹ ہے اس سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چونکہ اپنی ادائیگیاں جو ہیں وہ وقت پہ کرتے ہیں لہذا جو یہ چیزیں بناتے ہیں وہ بھی صحیح جیسے کہتے ہیں ویسے ہی صحیح کوالٹی کی بنا کے ہمیں دیتے ہوں گے پھر اس کے ساتھ وہی ریلائبلٹی کے جی اس کی جو ویلو ہے لائبلٹی کا یا اماؤنٹ جس پہ وہ سیٹل ہونا ہے وہ جو ہے اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ ریلائبلی ہو سکے یعنی اس کا وہ جو اماؤنٹ ادا کرنا ہے اس کی کوئی بیسس ہوگی اور وہ بیسس جو ہے کہ جی آپ نے ریٹ کا تعین کیا ہوگا آپ نے کوانٹٹی کے حساب سے کیا ہوگا کلوگرام ہے ٹن ہے کیا چیز ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو جو ہے پرائز کو طے کیا ہوگا اور اسی حساب سے آپ اس کی ادائیگی کریں گے اب یہاں پہ ہم ایک چیز اور بتائیں اور یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکوٹی جو پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے جو پیسہ شیئر ہولڈر کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہا ہے اور جو پیسہ کمپنی نے کمایا اور اس شیئر ہولڈر کو as a dividend as a distribution of profit نہیں دیا بلکہ کمپنی میں ہی رکھا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کس کی ملکیت ہے یہ جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ کس نے کی تھی وہ شیئر ہولڈر نے کی تھی شیئر ہولڈر کا وجود لیگل ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں وہ کمپنی سے مختلف ہے ہاں وہ مالک ہے لیکن شیئر ہولڈر ایک علیحدہ لیگل اینٹی ہے کمپنی ایک علیحدہ لیگل اینٹی ہے کمپنی نے شیئر ہولڈر سے پیسہ لیا جب اس نے کسی سے پیسہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ڈیٹ ہے اس کی لائبلٹی ہے اس کی آبلیگیشن ہے جو کمائی اس نے اس کے پیسے سے کی اس پہ منافع جو ہوا وہ منافع کس کو بلونگ کرتا ہے وہ پھر اسی شیئر ہولڈر کو کرتا ہے اور اگر وہ سارے کا سارا منافع ہم اس کو نہیں دیتے بلکہ کمپنی میں ریٹین کرتے ہیں رکھ لیتے ہیں کچھ حصہ اس کا یا بیشتر حصہ اس کا تو وہ بھی ادائیگی جو ہے وہ یا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی شیئر ہولڈر کو ہی بلونگ کرتا ہے لہذا ہم نے یعنی کمپنی نے اس کو ادا کرنا ہے ایٹ سم اسٹیج تو ایکوٹی جو ہے وہ بھی لائبلٹی ہوتی ہے انکم کی طرف آئیے an increase in the future economic benefits related to an increase in asset اور decrease of a liability has reason that can be measured reliably اب یہ ڈیفینیشن انکم کا سامنے ہمارے آیا and increase in the future economic benefits related to an increase in asset اور a decrease of a liability has a reason that can be measured reliably یعنی ہم نے ایسٹس کے استعمال سے جو چیزیں بنائیں ان کو بنا کر جو آگے بیچیں اور یا جب بیچیں گے ان سے ہمیں اکنامک بینیفٹس حاصل ہوں گے یا ہم نے اگر کسی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی کی ادائیگی کر دی ہے اس سے ہمیں یہ بینیفٹ فیوچر میں ہے کہ ہمارے پاس مال ہوگا یا آئندہ بھی مال آتا رہے گا وہ تمام چیز جو ہے اور اس مال کو ہم استعمال کر کے پروڈیوس کریں گے گڈز اور ان گڈز کو ہم سیل کریں گے تو وہ اس سیل سے جو پیسہ ہمیں حاصل ہوگا وہ ہماری انکم ہوگی expenses a decrease in future economic benefits related to a decrease in an asset اور an increase of a liability has a reason that can be measured reliably اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ نے اپنا اسٹاک جو کہ ایک ایسٹ ہوتا ہے را مٹیریل کا اسٹاک ہے آپ نے را مٹیریل استعمال کیا اس استعمال کر اس کو استعمال کر کے اس کو کنورٹ کیا اس کو پروسیس کیا اس کو مینوفیکچر کیا اور سیلبل گڈس بنائے جو کہ سیل ہوں گے تو ڈیکریز تو ہوا ایسٹ لیکن اس ڈیکریز کی وجہ سے آپ کو اکنامک بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کو کنورٹ کیا گڈز کے اندر اور وہ گڈز آپ بیچیں گے جس سے انکم جنریٹ ہوگی اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی آپ نے اپنی لائبلٹی کو جو ہے انکریز کیا آپ نے لائبلٹی کو کیوں انکریز کیا کیونکہ آپ نے را مٹیریل خریدا جس کے پیسے ابھی آپ نے دینے ہیں آئندہ دینے ہیں اگلے مہینے دینے ہیں لیکن مٹیریل آپ کے پاس آ گیا ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ استعمال بھی ہو گیا ہو تو لائبلٹی ہو گئی ایک طرف کہ ہم نے ادائیگی کرنی ہے لیکن ساتھ میں ایسٹ کے اندر انکریز ہو گئی اور وہ اگر اس میں سے استعمال ہو گیا کچھ تو ایسٹ میں ڈیکریز بھی ہو گئی تو یہ سارا انکم اور ایکسپینڈیچر کے حوالے سے یا ایکسپینس کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے یا اس کے کانسیپٹس کے حوالے سے جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب ہم پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی طرف آتے ہیں اس کے کمپوننٹس کے بارے میں آتے balance sheet statement of changes in equity income statement cash flow statement اور notes to the financial statements یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ major components income expenses asset liability یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں components of a set of financial stand of financial statements کیا ہوتا ہے اس میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی balance sheet statement of changes in equity income statement cash flow statement notes to the accounts balance sheet میں ہم کیا دکھاتے ہیں بیلنس شیٹ میں فائنینشیل پوزیشن جو کہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اور ایکوٹی کے حوالے سے statement of changes in equity اس میں کیا دکھایا جاتا ہے اس میں ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ موومنٹ آف شیئر کیپیٹل اور ریزروز کے اندر ایشوڈ شیئر کیپیٹل جو ہے جو ہم نے شیئر ایشو کیے ہوئے اس میں کیا ہم نے سال کے دوران مزید ایشو کیے شیئرز یا نہیں کیے کیا کیا اور ہمارے جو ریزروز ہیں انڈسٹریبیوٹیڈ ریزروز ہیں ان کے اندر کیا اضافہ ہوا یہ چیز آتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں فائنینشیل پرفارمنس ریفلیکٹ ہوتا ہے اور اس وہ فائنینشیل پرفارمنس ریفلیکٹ ہوتا ہے دو ایلیمنٹس کے تھرو انکم اور ایکسپنسز کے کیش فلو اسٹیٹمنٹ پہ آئے تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کیش جنریٹنگ ابلٹی اور cash movements analysed into operating investing and financing activities یعنی آپریشن سے ہم نے کتنا کیش جنریٹ کیا ہم نے وہ جو جنریشن کی اس کو انویسٹ کہاں کیا اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہم نے کوئی لونز لیے یا لونز ری پے کیے یا کچھ انویسٹمنٹس مزید خریدے تو وہ چیزیں جو ہیں ان کا بیان ہوتا پھر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس آتے ہیں notes to the financial statements یا نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس اس میں basis of preparation accounting policies information not disclosed in the other components that needs to be disclosed یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نوٹس میں بیان کی جاتی ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے جو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھنے والا ہے اس کے سامنے ایک مکمل تصویر جو ہے وہ سامنے آ جائے اور انڈر لائنگ ایزمپشنز جو ہیں جن کی بیسس پہ یا وہ پالیسیز جو ہیں جن کی بیسس پہ یہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں وہ تمام چیز بھی ان کے سامنے پیش ہو جائے ہاں ان پانچوں چیزوں میں آپ cash flow particularly balance sheet income statement notes to the accounts اور باقی جو ہیں ان میں آپ کمپیرٹیو فگرز بھی شو کریں گے یعنی پچھلے سال کی فگرز اب ذرا ایلیمنٹس ایلیمنٹس ہم نے کہے کہ ایسٹس اور لائبلٹیز اب ایسٹس جو ہیں وہ ایک ریسورس ہے ریسورس اس طریقے سے ہے جیسے کہ ورکرز ہیں جیسے کہ ہم یہ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے ہماری آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچتا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اکنامک بینیفٹس حاصل کرتے سو ایک ریسورس ہے اس کے بعد یہ ایسٹس جو ہیں یہ کسی تھرڈ پارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے یہ کنٹرول میں اس آرگنائزیشن کے ہوتے ہیں جس کے وہ ایسٹس ہیں سو یہاں پہ کیا چیز آتی ہے یہاں پہ ملکیت کی بات بھی آتی ہے یہاں ٹائٹل کی بات آتی ہے یہاں اونرشپ کی بات آتی ہے یہاں پہ beneficial usage and ownership and title کی بات آتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جی یہ ایسٹس جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پاسٹ ایونٹ یعنی ہم نے جو کچھ بھی کریٹ کیا مثلا فنش گڈ اسٹاک کیا وہ ایک ایکٹیویٹی تھی وہ ایکٹیویٹی پچھلے ماہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ریزلٹ اس کا ہمیں اب حاصل ہوا پچھلے ماہ ہم خرید سکتے ہیں مشینری خرید سکتے ہیں اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس مہینے سے شروع ہوا کہ جی ہم نے اس کو پروڈکشن میں لے کر کے آئے تو it could be the asset could be a result of a past event اس کے بعد ایک اور جو کنڈیشن کہ جی from which future economic benefits are expected to flow to the entity یعنی ان کے استعمال سے ہماری آرگنائزیشن کو آئندہ فیوچر میں اکنامک بینیفٹس حاصل ہوں گے تو یہ ہو گئی ایسٹس کی بات liabilities it is a present obligation آج ہم نے کسی کو پیسے دینے ہیں ہماری آبلیگیشن کہ ہم نے کسی کو پیسے دینے یہ لائبلٹی ہماری آرگنائزیشن کی ہونی چاہیے میرے کسی شیئر ہولڈر کی نہیں میرے کسی ڈائریکٹر کی نہیں بلکہ اس کمپنی کی ہونی چاہیے اور اس کمپنی کے نام پہ ہونی چاہیے کسی امپلائی کی آبلیگیشن ہے یا کسی ڈائریکٹر کی ہے یا کسی شیئر ہولڈر کی ہے وہ ان کی ذاتی آبلیگیشن ہے کمپنی کی آبلیگیشن نہیں ہے پھر وہی جو ایسٹس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ کہ ہو سکتا ہے یہ لائبلٹی ہم نے کاز کی ہو پچھلے مہینے ادائیگی ہم اس کی آج کر رہے ہم نے کوئی ایکشن پچھلے ماہ لیا جس کی وجہ سے لائبلٹی جو ہے وہ ارائیز ہوئی یا کسی وقت بھی لیا تو it is generally a result of past event اور اس لائبلٹی کو انکر کرنے کے کاز کرنے کی وجہ سے we expect that future economic benefits are expect to flow from the entity اب یہ دو ایلیمنٹس جو مل کر کے یا دونوں ایلیمنٹس جو ہیں یہ ایسٹس ایک طرف دوسری طرف لائبلٹیز اگر لائبلٹیز میں سے ایسٹس نکال دیں یا ایسٹس میں سے لائبلٹیز نکال دیں تو ریزلٹنٹ کیا ہوگا ایک فگر آتی ہے ہمارے پاس وہ فگر ریپرزینٹ کیا کرتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے اور اس انویسٹمنٹ کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس کی ریپرزینٹیشن ٹرم ایکوٹی ہم نے استعمال کی یعنی اگر شیئر ہولڈر پیسے دیتے ہیں ان پیسوں سے جو کہ اور وہ جو پیسے دیے وہ کیپٹل جو دیا وہ لائبلٹی میں شامل اس سے ہم نے ایسٹس خریدے ان کا ڈفرنس جو ہے اور اگر ہم پروفٹ کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے لیے تو کیپٹل میں یا انویسٹمنٹ کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایسٹس لائبلٹیز سے اگر زیادہ ہیں تو وہ جو ڈفرنس ان دونوں کا ہوگا وہ ریزلٹ ہوگا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکوٹی ہے اب ایکوٹی میں ہم نے کہا کہ جو انویسٹمنٹ تھی آپ کی انیشل وہ بھی شامل ہے اور وہ سرپلسز یا پروفٹس جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے وہ بھی شامل ہیں سو اب پروفٹ اینڈ لاس یا انکم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو دو آپ کے ایلیمنٹس تھے ایک انکم کا اور ایک ایکسپینس کا اس کی بات کر لیں کہ جی انکم جو ہے it is an increase in economic benefit it has accrued during the accounting period for which the financial statement are being made اگر وہ دو سال پہلے آپ نے انکم اکرو کی ہے تو وہ دو سال پہلے کی تھی آج تو نہیں کی آج شاید وصولی کر لی ہو اس کی لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ انکم جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے جنریٹ کی ہے by the usage of the asset by increasing the liabilities تو وہ اس ایکٹیویٹی سے اس پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر جو ایکٹیویٹی آئی اس پیریڈ کے اندر جو آپ نے انکم ارائیز ہوئی اس کو آپ فائنینشل اس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرتے اس کے بعد it is in the form of inflow اور enhancement of assets it results in the decrease in liabilities it results in the increase in equity and so تو یہ آپ نے انکم کے حوالے سے بات کی ایکسپینس کے حوالے سے it is a decrease in economic benefit it has happen during the accounting period it relates to that accounting period یعنی وہ ایکسپینس بھی جو ہے وہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ سے وہ ایک مہینے کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے چھ مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے بارہ مہینے کا ہے لیکن ایک ڈیفائنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے حوالے سے ہوگا کہ فلا ڈیٹ کو وہ شروع ہوا فلا ڈیٹ کو وہ ختم ہوا اور اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر یہ آپ نے انکم جنریٹ کی یہ آپ نے ایکسپینس کیا تو یہ باتیں جو ہے یہ ہم نے ایلیمنٹس کے حوالے سے کی اور یہ انکم کا if there is a surplus of income over expense then that is a profit اور وہ آپ اس میں سے کچھ شیئر ہولڈرس کے حوالے کریں کچھ آپ ریٹین کرتے ہیں تو وہ جو ریٹین کرتے ہیں وہ ایکوٹی کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ بات ہوئی ایلیمنٹس کے حوالے سے اب ان ایلیمنٹس کو ریکوگنائز کرنے کا کرائٹیریا ہوگا کوئی کیا یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ وہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں اگر جواب ہاں میں ہے تو recognise and where applicable disclose separately ان کو ریکوگنائز کریں آپ انکم اینڈ ایکسپینس سے ایسٹ اگر کریٹ کیا گیا ہے لائبلٹی کریٹ کی گئی تو آپ اس کو ریکوگناز کریں اور اس کو شو کریں ہاں یہاں پہ مٹیریالٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئے گا کہ جی مٹیریالٹی کے حوالے سے کیا اس کو علیحدہ شو کرنا ہے کیا اس کو گروپ کر کے شو کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ تمام تفصیل جو ہے پریزنٹیشن ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس اس کے حساب میں ہم نے آپ کو ایسٹس کی آلریڈی بتا چکے ہیں لائبلٹیز کی آئندہ بتائیں گے اور اگر یہ کرائیٹیریا نہیں میٹ کرتے تو پھر کیا ہوگا is the item question arise ہوتا ہے is the item material to the user اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ اس کو ڈسکلوز کریں گے اور اگر نفی میں ہے تو پھر اس کو آپ اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کریں گے تو چیز یہ ہے کہ جی اس کی یوٹیلٹی اس کی uh, uh, جو امپورٹنس ہے فروم اے یوزر پرسپیکٹو کیا وہ ویلو ایڈیڈ انفارمیشن یوزر کو پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ چیز کا تعین جو ہے یہ بھی آپ کو کرنا ہے جب آپ ایلیمنٹس کی ڈسکلوئر کی بات کرتے ہیں اور اس کی پرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں یہاں سے ہم انہی اسی میجرمنٹ کے بارے میں آگے گفتگو کرتے ہیں اب ہم کس بیسس پہ ان ایلیمنٹس کو جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہوتے ہیں ان کو میجر کرتے ہیں ایک بیسس ہسٹوریکل کاسٹ میتھڈ دوسرا کرنٹ کاسٹ ہے تیسرا ریئلائزبل ویلو ہے چوتھا پرزینٹ ویلو ہے اب یہ چاروں چیزیں کیا ہے اور یہ مختلف میجرمنٹ میتھڈز ہیں جو کہ مختلف سچویشنز میں استعمال جاتے historical cost as the term implies is the consideration paid یا پیبل اور ریسیوڈ اور receivable at the time of recording of the transaction یعنی آپ نے ایک وقت کسی ایک وقت ایک چیز خریدی انیس سو بیس میں آپ نے زمین خریدی پچاس ایکڑ پانچ سو روپے میں وہ پچاس ایکڑ آپ کے پاس آج بھی ہیں آپ اپنی بیلنس شیٹ کے اندر وہ پچاس ایکڑ زمین جو ہے وہ پانچ سو روپے پہ ہی شو کریں گے یہ پانچ سو روپے جو ہے یہ ہسٹوریکل کاسٹ ہے کرنٹ کاسٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے it is the consideration that would have to be paid if a same اور equivalent ایسٹ از acquired. یعنی اگر ہم وہی پچاس ایکڑ یا پانچ سو ایکڑ یا جو بھی جتنے بھی ایکڑ تھے وہ آج ہم خرید رہے تو آج کی کاسٹ کیا ہوگی بالکل ویسے ہی اگر ہم خریدتے اسی علاقے میں خریدتے تو ہم کیا کاسٹ ادا کریں گے تو یہ کرنٹ کاسٹ ہو گئی realisable value realisable value is the consideration that would be realised by selling the asset orderly disposal realisable value کیا ہے کہ جی اگر ہم اس پچاس ایکڑ کو آج بیچنے چاہتے ہیں ایک طریقے سے ایک طریقہ اس کا بیچنے کا ہم تعین کر دیں گے جی نیلامی کریں گے یا اس کو پرائیویٹلی بیچیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے وہ طریقہ تعین ہونا چاہیے اور اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم بیچتے ہیں تو ہمیں کتنے پیسے ملیں گے تو یہ ہو گئی ریئلائزبل ویلو چوتھا میتھڈ جو تھا وہ تھا پرزینٹ ویلو کا method a current estimate of the present discount value of the net cash flows in the normal course of business اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسٹ جس کو میں استعمال کر رہا ہوں اور جس کو میں آئندہ کئی سال استعمال کروں گا اگر وہ تمام فائدہ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگلے پانچ سال میں یا چار سال میں یا جتنے بھی عرصہ ہے اس کو اس کی جو اکنامک لائف ہے اس اکنامک لائف میں جو مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ اگر مجھے آج ہو جاتا ہے تو وہ ویلیو کیا ہوگا تو یوں یہ چار میتھڈز ہوئے کہ جن کو ہم میجرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اب آئی بات اس کی کہ جی میجرمنٹ ہم نے کر لی ہم نے آبجیکٹوز دیکھ لیے ہم نے ایلیمنٹس دیکھ لیے ہم نے ان کو ریکگناز کرنے کی بات جو ہے ان کی پریزنٹیشن کی بات ہے یہ تمام باتیں جو ہے یہ ہمیں ہم نے کی اب ہم آتے ہیں کیپٹل مینٹیننس کی طرف اور کیپٹل کی طرف میں نے جیسے آپ سے کہا کیپٹل اور ایکوٹی یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں جب ہم کیپٹل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور بہت دفعہ ہم جب کیپٹل کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے تو ہمارا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم نے انیشل انویسٹمنٹ کیا ہے یا جو شیئر کیپٹل ہے اس کمپنی کا اس کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت کیپٹل کیا ہے بھائی اس وقت کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ جی اس جو اوریجنل کیپٹل تھا اس کے اندر کتنا اضافہ ہو چکا ہے by way of retained profits undistributed gains undistributed profits جو کہ کمپنی میں موجود ہیں جو کمپنی میں پھر سے لگایا گیا ہے پیسہ تو وہ پیسہ بلانگ کرتا ہے شیئر ہولڈرز کو اور وہ شیئر ہولڈرز جو ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کو اب بجائے ایک کے سمجھنے کے یا شو کرنے کے وہ اب اس کو ڈیڑھ یا دو شو کرتے ان کا اسٹیک کمپنی کے اندر بڑھ گیا ہے یعنی وہ ان کی جو اوریجنل انویسٹمنٹ تھی وہ دو طریقوں سے بڑھ سکتی تھی یا تو وہ مزید پیسہ کمپنی کو دیتے شیئر ایشو ان کو مزید ہوتے ویسے اگر نہیں ہوا وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا بلکہ کمپنی نے ان کے جو اوریجنل انویسٹمنٹ تھی اس کا اتنا ایسن طریقے سے استعمال کیا کہ اس سے پروفٹ جنریٹ ہوتے رہے اور وہ تمام پروفٹ جو ہے اس میں سے کچھ حصہ ہر سال کمپنی کے اندر ریٹین ہوتا رہا رکھا گیا روکا گیا باقی حصہ ان کو تقسیم کر دیا گیا ایز پروفٹ ایز ڈویڈینڈ تو جو ریٹین کر دیا گیا اس ریٹینشن نے اس پیسے نے جو پروفٹ نے یا ایکسس آف انکم نے ان کی انویسٹمنٹ میں اضافہ کر دیا اب یہ جو کیپٹل ہے اس کو دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی دو کانسیپٹس ہیں لیکن یہ کہنا یہاں پہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یعنی پاکستان کے اندر ہم basically financial concept of capital جو ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں اور دنیا میں بھی تقریباً فائنینشیل کانسپٹ جو ہے وہی موسٹ وائڈلی یوزڈ ہے کیپٹل جو ہے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ کیپٹل برابر ہوتا ہے نیٹ ایسٹس کے نیٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں وہ ایسٹس مائنس لائبلٹی ہوتا ہے جو نیٹ ایسٹس آ جاتے ہیں وہ نیٹ ایسٹس ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کی کیپٹل کو یا نیٹ ایکوٹی کو اس کاروبار کے اور کئی دفعہ اسی نیٹ ایکوٹی کو یا اسی کیپٹل کو جو ہے وہ ہم ویلو آف دا فرم جو ہے وہ بھی کہتے ہیں worth of the firm net worth of the firm کے حوالے سے بھی اس کو ریفر کرتے تو یہ جو ہے کہ جی جب ہم کیپٹل کو نیٹ ایسٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ فائنینشیل کانسیپٹ ہے کیپٹل کو کیپٹل کیپٹل کا ایک دوسرا کانسیپٹ ہے اور وہ کانسپٹ ہے فزیکل کانسپٹ اب اس فزیکل کانسیپٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کیپٹل کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ یہ آپ نے اس کاروبار کے اندر کتنا پیسہ لگایا اس حوالے سے نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کاروبار کی پروڈکشن یا پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یا اس کی اچیومنٹ کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ کیا ہے یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کا تعین کس بیسس پہ ہوتا ہے اس کا تعین ہو سکتا ہے کہ آپ کتنی آؤٹ پٹ کتنے یونٹس آف آؤٹ پٹ روز کے آپ پروڈیوس کر رہے ہو کتنی آپ کی آؤٹ پٹ ہے کتنی چیزیں آپ فنشڈ گڈس بناتے ہو آپ روز کے اس پروڈکشن پروسیس کے تھرو اور وہ جتنی چیزیں بناتے ہیں آپ ان کو بنانے کے لیے آپ کو جتنا سرمایہ درکار ہے وہ سرمایہ کیا ہے اس سرمایہ کو یا اس سرمایہ کی ضرورت جو ہے وہ کس حوالے سے میجر کی جاتی ہے وہ کرنٹ کاسٹ کی بیسس یا کرنٹ کاسٹ کے حوالے سے اس کو میجر کیا جاتا ہے اور کرنٹ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ the it is the consideration that would have to be paid of a same اور اکوبلنٹ ایسٹ از ایکوائرڈ سو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ فزیکل کانسیپٹ کے اندر کہ ہمیں وہ کتنا سرمایہ چاہیے جس سے ہم ایک ایسی آؤٹ پٹ دے سکیں جس کی اہلیت اس آرگنائزیشن میں ہے کہ جس سے ہماری کیپٹل کے اندر اضافہ ہوتا رہے اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ چونکہ میجر کرنا جو ہے کافی اس میں مشکلات آ سکتی ہیں اور ہر اور وہ تمام فیکٹرز جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ کو ان کا تعین کرنا جو ہے وہ ذرا قدرے مشکل ہے اس لیے اس میتھڈ کو وائڈلی یا عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا اور جو فائنینشیل کانسیپٹ ہے کیپٹل مینٹیننس کا اس کو ہی استعمال کیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے اس کو شو کیا جاتا ہے اب بات اس ساری ڈسکشن سے یہ ہوئی سامنے آئی کہ کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو کیپٹل بیس ہے اس میں کمی واقع ہو کیونکہ اگر کیپٹل بیس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کما وما کچھ نہیں رہے ہم نقصان کر رہے ہیں بلکہ جو سرمایہ ہمارے پاس تھا اس میں بھی ہم کمی کرتے جا رہے ہیں جس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ کاروبار ٹھپ ہو جانے کا اندیشہ ہر کاروباری کا ہر بزنس پرسن کا ہر مینیجر کا یہ آبجیکٹو ہے کہ یہ کیپٹل کم از کم مینٹین رہے جس لیول پہ ہے اگر اس میں وہ اضافہ نہیں کر سکتا کوئی مینیجر کوئی بزنس پرسن یہ نہیں چاہے گا اور نہ اس کے تصور میں یہ بات آتی ہے اور یہاں پہ آ کے اس مینیجر کی قابلیت اور اہلیت سامنے آتی ہے کہ وہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں نمبر ایک ان کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ ان ریسورسز کو وہ فزیکل ایسٹس ہیں یا نان فزیکل ایسٹس ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کر کے آرگنائزیشن کے لیے پروفٹ کریٹ کر سکتا ہے بنا سکتا ہے اور کیپٹل بیس کے اندر اضافہ کر سکتا ہے ہر دفعہ آپ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس جا کر کے نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اب مجھ کو مزید پیسے کی ضرورت ہے وہ جو آپ نے پہلے پیسے دیا تھا وہ تو میں کھا پی لیا الحمد میں بہت میری زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے لیکن آپ کا تو ہو گیا نقصان اب مزید پیسے دیجیے تاکہ میں اس سے آگے کام کروں ایسے نہیں چلتا پیسہ دیا گیا پیسے کو استعمال کرنا اس کو کنورٹ کرنا for the benefit of all those who are converting it those who have invested in it those who are engage to manage that investment ان سب لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ اس مینیجر کو کرنا ہے جس کو کہ یہ آپ نے کام سونپا ہے کیپٹل ایروژن کیپٹل بیس کا کم ہونا یہ کوئی نہیں چاہے گا کیپٹل کو مینٹین کرنا ہے آپ نے کیپٹل میں اضافہ کرنا ہے آپ نے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو وہ تدابیر اور وہ کار اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ جن سے ایک اچھی مینجمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے پروفٹس کریٹ کر سکے اسی حوالے سے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ جو مینیجر ہے وہ مینیجر بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے مور افیکٹو ایک مشینری ہے ایک مشینری چل رہی ہے کئی سال سے چل رہی ہے اس کے اب اسپیئر پارٹس نہیں ملتے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا مینیجر اس مشین کو چاہے اس نے اس کو بہترین طریقے سے مینٹین کیا ہو اس کی پروڈکٹیوٹی آپ کو اس لیول کی دے گی جیسے کہ آج کی ایک نئی مشین دیتی ہے ظاہر ہے کہ اس کو مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ مینیجر کا بھی کام ہے کہ وہ جا کر کے اپنے اسٹیک ہولڈرس کو اپنے انویسٹرس کو یہ بیان کرے کہ جناب اس آرگنائزیشن کے اندر مزید سرمایہ کی ضرورت ہے اور وہ سرمایہ اس لیے ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرنا ہے اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اس کی آؤٹ پٹ کو انکریز کرنا ہے کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس بہتر ماڈرن مشینری آ رہی ہے اور میں وہ آج کی آج سے پچاس سال پرانی مشین جو ہے استعمال کر رہا ہوں جس کی آؤٹ پٹ وہ نہیں ہے جو پچاس سال پہلے ہوتی تھی اب بہت کم ہو گئی ہے بوڑھی ہو گئی ہے مشینری اس کی بجلی کی کنزمپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بجلی کے چونکہ نرخ بڑھ گئے ہیں اس لیے یہ اب مجھے ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ بنا کر کے نہیں دے سکتی کیوں کہ اگر میں جتنی یہ کنزمپشن کر رہی ہے ان انپٹس کی اس کے حساب سے میں اگر سیلنگ پرائز بناتا ہوں تو وہ سیلنگ پرائز سے میں بازار میں اپنا پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکتا تو میں پروفٹ کہاں سے دوں گا کیپٹل کی اروشن ہوگی لاسز ہوں گی گوئنگ کنسرن کو خطرہ ہوگا کہ کانسپٹ کوشچن ارائز ہوگا کہ یہ کاروبار پروفیٹیبلی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزیں جہاں مینیجر کی ریسپانسبلٹی ہے وہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ریسپانسبلٹی ہے اور اس سب کی انفارمیشن یا اس سب چیزوں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ان کا فرض ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز تک پہنچائیں وہ شیئر ہولڈرز تک کیسے وہ انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں کیا طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں یہ باتیں ہم نے آپ سے آج اور گزشتہ لیکچر میں بھی اب کنسپچل فریم ورک کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی اور مجھے امید ہے کہ جو ہینڈ آؤٹس ہم آپ تک پہنچائیں گے ان میں وہ بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں گزشتہ لیکچر اور آج کے لیکچر کے حوالے سے پیدا ہوں گے وہ بہت حد تک ان کے جوابات ان ہینڈ آؤٹس میں موجود ہوں گے لیکن یہ کانسیپٹس کو اور اس کنسپچل فریم ورک کو سمجھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہوئے اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے کوئی بھی فائنینشیل پکچر پرزینٹ کرتے ہوئے شیئر ہولڈرس کو بورڈ کو کسی کو ضروری ہے کہ ان پہ ان کو آبزرو کیا جائے اور اس اس فریم ورک کے استعمال سے جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو تیار کیا جائے اور ان کو پرزینٹ کیا جائے اور اس میں جو ڈسکلوجر ہے وہ ایک طریقے اور قاعدے سے دیا جائے تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس بات پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم لائبلٹیز سائڈ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو شروع کریں گے خدا حافظ